بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث کے بالکل آخر میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے روایت میں ذکر کیا تھا ولی صفی ہی ولی عشرو نشان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے یہاں تو بیس کا عادت ذکر ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں کل چار طرح کی روایتیں ہیں میری آواز کلیئر آ رہی ہے جی یہاں اس روایت میں بیس کا عادت ذکر ہے نبی علیہ السلام کے سفید بالوں کے بارے میں ہیں کہ ولی سفیراسی ہی عشرو شارتم بیزا باقی چار روایتوں میں اس میں چار مختلف کا ذکر ہے ایک روایت میں چودہ بالوں کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں سترہ بالوں کا تذکرہ ہے ایک روایت میں اٹھارہ بالوں کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں بیس ہیں جو یہاں ذکر ہیں تو نبی علیہ السلام کے سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں کل چار عدد ہے نمبر ایک چودہ نمبر دو سترہ نمبر تین اٹھارہ اور نمبر چار بیس قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب السقطي عن حميد حمید عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابعتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربعتا درمیانہ قد والے تھے لیس بالطویل نہ تو زیادہ لمبے قد والے تھے ولا بالقصیر اور نہ زیادہ پس قد والے تھے حسن الجسمی حسن الجسمی نہایت خوبصورت جسم والے تھے وکان بجعد ولا سبط وکان شعره ليس بجعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل گنگری آلے نہیں تھے بالکل پیچیدے نہیں تھے ولا سبط اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ معمولی اسمر اللونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور کلر مبارک گندمی تھا روایت میں لفظ تھا کہ ولا میں بتا چکا ہوں کہ آدم کا معنی بالکل گندمی رنگ یہاں ہے اسمر اللون آپ گندمی رنگ والے تھے مشا یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشا یمشی جب آپ چلتے راستے پر چلتے یا تکفا یا تکف کر کے چلتے لفظ تکفو کے معنی میں علماء کے تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ تکفو کہتے ہیں تکفو کہتے ہیں جھک کر کے چلنا دوسرا قول یہ ہے کہ تکفو اس چلنے کو کہتے ہیں جس میں آدمی قدم اٹھا کر کے چلے تیسرا قول یہ ہے کہ تکفو کہتے ہیں کہ آدمی تیز چلے تیز چلے تو یہاں یہ تینوں معانی درست ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی تشبیح اگلی روایت میں صحابی نے ذکر کیا ہے کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں جب آدمی اونچی جگہ سے اتر رہا ہو تو قدم اٹھا کر کے چلتا ہے قدم گسیٹ کر کے نہیں چلتا اور ذرا تیز چلتا ہے وہ جھک کر کے چلتا ہے آسمان اس اس اس کا کا سر آسمان کی طرف نہیں ہوتا ظاہر چلے گا کس طرح تو تشبیح سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لفظ تکفو کے اندر یہ تینوں معانی مراد لینا درست ہے کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تو جھک کر کے چلتے اور قدم اٹھا کر کے چلتے اور تیز چلتے یہ نبی علیہ السلام کے چلنے میں یہ تین صفتیں تھیں مرد کے لیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار يعني یعنی على عبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یا رجلن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجلن اگر اس کو جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے جن کے کسرے کے ساتھ تو اس کا معنی ہے بالوں کا ہلکے ہونا جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے یعنی معمولی ہلکے گنگریالے تھے تو رجل کا معنی اس صورت میں یہ ہوگا اور یہ معنی بالکل صحیح ہے بعض کتابوں میں لفظ یعنی اسی لفظ کے جیم پر پیش ہے رجولن تو اب اگر رجولن پڑھیں گے تو رجول کا عام معنی تو مرد ہیں عام معنی مرد ہیں تو اس لیکن اس کا ایک اور معنی وہ بھی لفظ رجل کا دوسرا معنی ہے جو مشہور نہیں ہے وہ یہی ہلکے گنگریالے بالوں والا ہونا ہے اگر تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے پھر تو اس کا معنی ہلکے بالوں والا اور اگر جیم کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے پھر اس کا معنی مرد نہیں کریں گے کیونکہ علامہ بجنوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا علامہ بجنوری رحمہ اللہ کی عربی میں شرح ہے شمائل ترمزی کی اس میں علامہ ابراہیم بجنوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے لیے یہ لائق اور مناسب نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو رجل کہیں کیونکہ رجل ہونے میں تو کسی کو اشکال ہی نہیں ہے اس نے لکھا ہے کہ اس لفظ کو رجل پڑھیں گے رجل جیم کے کسرے کے ساتھ تو جیم کے کسرے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا ہلکے گنگو بالو والا ہونا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے گنگریالو بالو بالو والے تھے مربوان مربوان مربوان کا معنی ہے درمیانہ قد والا مربوان آپ درمیانہ قد والے تھے آگے لفظ ہے بعید ما بین المنکبین اس کو بعید پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور بعید پڑھنا بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بعید پڑھیں گے تو یہ تصغیر کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا بعید ما بین المنکبین نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا جب دونوں کندھوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا تو کندھے چھوڑے ہوں گے اور یہ خوبصورتی اور بہادری کی علامت ہے اور اگر بعیدہ پڑھیں گے تو اس کا بھی یہی معنی ہوگا وعید ما بین المن کی بین یہ تیسری روایت ہم پڑھ رہے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولن یا رجلن نبی علیہ السلام ہلکے گنگریالو گنگریالے بالوں والے تھے مربوعن درمیانہ قد تھا بین آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا یعنی کندھے چھوڑے تھے اور میں بتا چکا ہوں یہ خوبصورتی اور بہادری کی علامت ہیں حزیم الجمتی عظیم الجمتی گنجان بالو والے تھے گنجان والے تھے الا ہی جو کان کھیلو تک آتے تھے بطور فائدہ سمجھے نبی علیہ السلام کے بالوں کا انداز نبی علیہ السلام کے بالوں کی تین قسمیں تھی نمبر ایک وفرا وفرا نمبر دو لما لما لام کو زیر دے لما نمبر تین جمع یہ تین انداز اور تین قسمیں تھی نمبر ایک وفرا وفرا وہ بال جو کانوں کی لو تک ہو اس کو وفرا کہتے ہیں اور ایک ہے لما لما کہتے ہیں وہ بال جو کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہو یہ ہے لما نمبر تین ہے جمعہ جمع وہ بال جو کندو یعنی گردن کی پچھلی ہڈی تک ہو اس کو جمعہ کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بالوں کی یہ تین قسمیں احادیث میں مذکور ہیں جب بالوں کا خط کرواتے تھے اس موقع پر جن صحابہ نے آپ کو دیکھا انہوں نے وفرا نقل کر دیا اور جب کچھ دن گزر جاتے ظاہر بال کانوں کی لو سے کچھ نیچے ہو جاتے تو اس وقت دیکھنے والوں نے لما نقل کر دیا اور جس آدمی کے بال لما والے ہو یعنی کانوں کی لو سے نیچے ہو ذرا نیچے ہو وہ اگر سر اٹھائے تو وہ بال کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان صحابہ نے دیکھا انہوں نے جمعہ نقل کر دیا علیہ السلام کے بالوں کی یہ تین قسمیں تھی وفرا لما اور جمعہ وفرا وہ بال جو کانوں کی لو تک ہو اور کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہو جائے اس کو لما کہتے ہیں لما اور جمع جمع وہ بال جو کندھوں تک ہو یعنی گردن کی پچھلی ہڈی تک ہو اس کو جمعہ کہتے ہیں تو یہاں ہاں۔ پر اگرچہ لفظ جمعہ آیا ہے جمعہ نبی علیہ السلام کے بال تو تھے وفرا لیکن یہاں جمعہ ذکر ہے تو عظیم الجمعہ کا ترجمہ ہم کریں گے گنجان بالوں والے تھے اب وہ اعتراض اور جواب ذہن میں نہیں آئے گا کہ ان السلام کے بال تھے وفرا اور یہاں ہے جمعہ بظاہر تحارز ہیں تو میں ترجمہ بتا چکا ہوں کہ عظیم ال عظیم الجمہ کا معنی ہے گنجان بالوں والے تھے شہمتی نہیں جو کان کی لو تک ہوتے تھے اب ظاہر جو کان کی لو تک ہو اس کو تو وفر کہتے ہیں اور یہاں لفظ جمعہ ذکر ہیں تو جمعہ کا یہاں معنی کریں گے گنجان بالوں والے علیہ حلت حضرت برا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر سرخ داری دار جوڑا تھا علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ داری دار جوڑا تھا مارا تو قط احسن ہوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو نہیں دیکھا نہیں ماں یہ غیر ضی الخول کے لیے ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی اس حدیث میں علیہ حلت کہ نبی علیہ السلام نے سرخ داری دار جھوڑا پہنا تھا تو سرخ کپڑے مرد کے لیے پہننا جائز ہے یا نہیں وقت ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ